بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں